پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ آج مدنی قافلہ رات کو انشاءاللہ اللہ غار سور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں سنا ہے کافی طویل راستہ ہے جبل سور کے دامن میں کھڑے ہیں یہ وہی پہاڑ ہے جہاں ہمارے آقا علی فرات وسلام اوپر تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ تھے ہجرت کی رات تھی آج بھی ایک رات ہے اور ہم اس رات کو اس پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کریں گے اسلامی بھائیوں ہم تقریباً سوا بجے ہم نے سفر شروع کیا ہے اب دو بج کے پانچ منٹ ہوئے ہیں یعنی گویا ہمیں پچاس منٹ ہو چکے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک آدھا سفر جب ہوتا ہے تو ایک پڑاؤ آتا ہے یہاں سمجھ لیں چھپرا وغیرہ بھی لگا ہوا ہے اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین رات کے اس وقت ساڑھے تین بج رہے ہیں ہم واقعی اس غار میں موجود ہیں جس کو ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا بیانات میں سنا تھا احادیث میں جس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں جس واقعے کی یاد دلائی جاتی ہے یہ وہی غار سور ہے جہاں میرے آقا علیہ سلاط والسلام ہجرت کی رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف لائے میں جب تک یہاں آیا نہیں تھا میں سوچتا تھا کوئی بڑا غار ہوگا جس میں یہ دن گزرے تھے وہ راتیں گزری تھیں میرے آقا نے آرام فرمایا تھا عبادتیں ہوئی تھیں مگر آج اس غار میں آ کر پتا چلا ہے کہ یہ بہت چھوٹی جگہ ہے یہاں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے نوافل بھی ہم نے بیٹھ کے ادا کیے ہیں یقیناً مطلب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ سب دل کی کیفیت کیا ہے کہ اپنا گندا وجود لے کر این اس جگہ آ گئے ہیں کہ جہاں یہی کہیں میرے آقا علیہ اصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے ہوں گے یہی کہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما ہوئے ہوں گے ان کے قدم لگے ہوں گے ان دیواروں پر نبی پاک علیہ اصلاۃ والسلام کے جسم اثر کوئی کیا ہوگا گناہ یاد آ رہے ہیں اپنی اپنی خطائیں یاد آ رہی ہیں اور یہ مبارک جگہ ہم کیسے آ گئے بس ایک ایک نیت لے کر جسارت کی ہے ان مقامات پر ہم آ جائیں گے اس جگہ کو اپنے ایمان کو گواہ کر لیں گے اپنے ایمان کا اس جگہ کو گواہ کر لیں گے اور یہاں آنے کی برکت سے شاید ہماری مغفرت ہو جائے گی بہت بہت پیار سے یہ واقعات ہم سنتے رہے کئی بار بیان کیا اس وقت بھی بڑا بڑا عشق بڑھتا تھا مگر آج آج سچ مچ یہاں آ کر پتا چل رہا ہے کہ وہ کیسے کیسے میرے آقا اوپر تشریف لائے نبی پاک علیہ السلط وسلام اور صدیق اکبر نے سفر طے کیا اور پھر اس غار میں قیام کیسے ہوا بہت کچھ بیان کر رہا ہے آج آج نیت ہے وہ واقعہ یہیں بیٹھ کر پڑھا جائے بیان کیا جائے وہ یادیں تازہ کی جائے اس اس غار کو ایمان کا گواہ کیا جائے اپنے رب سے یہاں پہ دعا جائے جلوائے یا تکتی آ میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں مکدی مکاواں تجھ میرے مرض دا دور کوئی بھی حل نہیں تو آ کے جا اے تورت پیا میں مکتی او میں ہاری بکتی گناگار بڑی امید لے کر یہ آئے تیرے بندے بھی آئے ہیں تیری بندیاں بھی آئی ہیں اللہ سب کے ہاتھ اٹھے اے مجرموں کو معاف کرنے والے یہ نہ دیکھ ہم کتنے گندے ہیں یہ دیکھ ہم کہاں بیٹھے ہیں تجھے مبارک اس اس مبارک مبارک فضا کا کا واسطہ واسطہ ہمیں ہمیں ہمیں معاف معاف معاف کر کر کر دے دے دے ہم بہت برے محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین ایک خوشگوار اور یادگار رات کا اختتام ہوا نماز فجر ہم نے ادا کی اب دیکھتے ہیں یہاں سے تو پتہ چلتا ہے کہ غار سور کتنی اونچائی پر تھا جہاں تک ہم گئے اور واپس آئے رات ہی میں یہ سفر پورا ہوا اللہ تعالیٰ یہ سفر قبول فرمائے وہاں کیا کچھ ہوا وہ آپ نے ضرور چینل پر دیکھا ہوگا ہم زیارتوں کو اس لیے بھی ریکارڈ کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ان جگہوں پر نہیں آ پائے تڑپ رہے ہیں گھر بیٹھ کر وہ یہ مناظر دیکھیں آپ کا مدری چینل آپ کے لیے تمام زیارت لا رہا ہے